باقی سب کو موت آنے والی ہے جو مطلب انہوں نے گڑا ہے کہ جس کو خدا کے سوا پکارا جائے وہ مردہ ہے یہ بات غلط ہے دیکھو لوگ تعویذوں پر لکھتے ہیں یا جبرائیل ندا ہے یا نہیں کہ جبرائیل مر چکے ہیں کیا مولانا تھانوی نے فرشتوں کا یہاں ذکر نہیں کیا انہوں نے مولانا تھانوی کی عبارت پوری نہیں پیش کی مفتی صاحب کی پوری پیش نہیں کی موری صاحب اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ ہماری صاحب بیٹا دے دے ندا ہوگی یا مردہ ہیں یا زندہ ہیں کیوں قرآن کی آپ ایسے غلط مانے لوگوں کو بتا رہے ہیں جو بالکل ہی غلط ہو اور سنیے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں و انفسم جاؤ کا فستا پر اللہ وسط رسول رسول اللہ اللہ تو بابر رہی ماں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوں تو ان سے اس کی درخواست کریں مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں آج بھی ارادہ آفت پر حاضری کا یہی حکم ہے اور اس کی تائید میں لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ آج نے فرمایا کہ جب ہم سو کے دفن کر کے فارغ ہوئے اس کے تین روز بعد ایک گاؤں والا آیا قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آتے مزدور کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ گار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعا نفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روزہ اب کے اندر سے آواز آئی قد وہ پھر رکھا تیری بخش ہو گئی یہ بار بار دن مہینے پوچھتے تھے دن بھی آ یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو میں پیش کیا ہے اور یہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سردار عالم میں اور یہ تحریرات حدیث مولانا حسین علی صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو نقل ہے کہ نو دیا من القبر قبر سے آواز دی گئی اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن پاک کی ان آیتوں کا آپ ساری عمر انکار ہی کرتے رہیں گے میں قرآن پیش کرتا رہا ہوں اور وہ آیت میں نے موسا احترام والی پیش کی اس کی تشریح میں نے صحیح مسلم کی حدیث سے پیش کی اور میں نے مطالبہ کیا کہ صرف ایک حدیث دکھاؤ جو آپ نے لکھا ہے کہ نبی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے لیکن قیامت تک یہ ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا حدیث تو بجھا کسی شہدی کا کال نہیں دکھا سکتا کسی شادی کا کال نہیں دکھا سکتا کسی مفسر کا کال نہیں دکھا سکتا کسی محدث کا کال نہیں دکھا سکتا ساری امت کے خلاف اس نے یہ ایک نیا سیدھا گھڑ لیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے مرزا قادیانی نے سب کے خلاف کہہ دیا تھا کہ عیسا علیہ السلام مر گئے اور ان کی قبر کشمیر سے مردہ خاندان ہے تو جیسے ہم مرزے سے کہتے ہیں کہ اپنی اس بات کا ثبوت کسی سلامی کتاب سے پیش کرو اسی طرح ہم مرزے کے شگل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہ نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے کسی ایک محدید سے ثابت کرو کسی ایک مفسر سے ثابت کرو ایک حدیث پیش کرو لیکن آپ کے پاس نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی اور کال موجود ہے نماز ہو گئے نماز ہم بات ان گئے کیا تھا پر مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں جی فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور اس نے ذکر نہیں کیا بات ذہن نشین رکھیے میں نے صاف کہہ دیا تھا جن پہ موت آ چکی ہے وہ اموات ہیں فی الحال وہ اموات ہیں فی الحال جن پہ موت آ چکی ہے جن پہ نہیں آئی فرشتے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں جن پہ موت نہیں آئی جب موت آ جائے گی وہ بھی ہم بات ان غیر مہیا ہو جائیں گے اور میں بالکل برملا کہتا ہوں اس آیت کے تحت کسی مفسر نے یہ بات کہی ہو کہ یہ من دون اللہ کے اندر یہاں پر نبی مراد نہیں ہے آپ نبیوں کو ذرا نکالیں قرآن کریم کی آیتیں دیکھیے جب بریلیوں کے مقابلے میں ہم پیش کیا کرتے ہیں لا یخلکو نہ نہیں یخلقو یخلکو ما یملکو نہ میں کتنی وہ کہا کرتے ہیں جی بت مراد ہے من دون اللہ سے حالانکہ قرآن کریم خود واضح کرتا ہے ان الذین تدول من دون اللہ عباد کو سب کو قرآن کریم شامل کر رہا ہے خود خدا کا فیصلہ ہے اللہ نے خود فرمایا کہ آن تقلتا کا لا سے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو من دون اللہ میں شامل کر رہے ہیں گویا کہ من دون اللہ میں نبی بھی داخل ہوتا ہے عام مومن بھی داخل ہوتا ہے ہر فرد مخلوق کا داخل ہے سب کے متعلق خدا کا قانون ہے ہم بات ان غیر مولوی صاحب نے ولا ظلم اسے خامہ خواہ ایک لال کرنے کی کوشش کی ہے اسی سے پہلی آئے تھے فلا رب کلا یو مینون حتہ یو حق کے منہ کا ماں شجارا بھائی نہ ہوں جس میں صاف لفظ ہے کہ میرے پیغمبر جب تک تجھ سے آ کر فیصلہ نہ کرائیں اس وقت تک مومن ہو سکتے نہیں اب میں یہ کہوں گا مولوی صاحب کون سی دلیل ہے آپ کے پاس اس بات پر کہ یہ آیت حیات کے ساتھ مختص بات میں نہیں ہے اب آپ کیوں نہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ تسلیم کیا جائے اور پھر کسی اور سے فیصلہ کرایا جائے وہ کبھی مسلمان رہ نہیں سکتا ہے آپ پیغمبر کو زندہ بھی مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلے اوروں سے کراتے ہیں یہ مناظرہ بازی اور کیا کچھ آپ کو تو چاہیے ہر چیز کا فیصلہ جا کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کے اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ذرا اس کو صحیح ثابت کر دیجیے روایت علی کو جو آپ نے پر قرآن سے پیش کی ہے ہم ہر پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں صحابی کے فرمانوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن مولوی صاحب ذرا صحیح ثابت تو کریں نا آپ کے کہنے کے مطابق جھوٹی روایتیں رہتے تو ہم صحیح نہیں مان سکتے نا قرآن کریم کی یہ چند آیتیں میں پیش کر رہا تھا جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا نیند میں بالکل بات بالکل بات صاف ہے صاف نیند کے اندر بھی روح نکلا لیکن تعلق حیات موجود تھا لیکن موت کے وقت تعلق حیات کا موجود نہیں رہا کرتا آپ جو تعلق حیات کا مانتے ہیں اس پر کوئی ایس کتی دلیل پیش کیجیے آپ کے پاس کوئی کتی دلیل موجود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر معامل کے متعلق کہ نسمت المومن ہر معامل کا جو نسم ہے جنت کے اندر زندہ ہوتا ہے اور یہ ہوں علاج جسد ہی یوم یا آسو ہو قیامت دن اللہ اس کو اس جسم کے اندر لوٹائے گا اس سے پہلے اس جسم کے اندر لوٹ کے آ سکتا نہیں ہے لوٹایا نہیں جایا کرتا پرانے کریم کی اور آیت ہے پرانے کریم کی آیت ہے وہ سلام علیہ یوم الف کو وہ یوم اموت وہ یوم ابراس حیا تین حالتیں بتائیں گی جب ولادت کے وقت بھی سلامتی موت کے وقت بھی سلامتی اور جس دن جا کر میں زندہ ہوں گا پیغمبر کی بات ہے اور مفسرین لکھتے ہیں یوم یو باس ہو یوما اباس ہو اے یوم القیامہ قیامت کے دن جا کے پیغمبر زندہ ہوگا پیغمبر قیامت سے پہلے قبر میں پڑا ہوتا کہ جو کا یہ زندہ نہیں ہوا کرتا یوم سہیا یوم الباس کہا جاتا ہے قیامت کے دن کو قیامت کے دن جا کے زندہ ہونا ہے یہی مانا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کشف الرحمان والے بزرگ نے حضرت اور و درر کے اندر موجود ہے باقی کتابوں کے اندر بھی دو میں یہاں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے وہ مفسرین یہ لکھ رہے ہیں یوم او اور قرآن مجید کا بالکل صاف فیصلہ ہے الحمد للہ سلام اللہ عباد الزین ستایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا لاطار فاؤ الکوم کا خواتین نبی یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا قرآن میں اس پر فرما رہے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے کلام و کلام کرنا عدل کے خلاف ہے اسی طرح حضرت صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکام میں موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ روزہ پاک کے پاس آواز بلند نہ کرنا اس سے حضرت کو ایزا پہنچتی ہے کیا یہ آواز علی میں جاتی تھی یا روزہ پاک میں شفاف کے کام میں عمر کا منیل حضرت رضی اللہ عنہ کا اشار موجود ہے کہ ہم سارے کیل لگا رہے تھے جس کی کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی عمر امرمامین نے فرمایا کہ اس سے حضرت کو ایزا پہنچتی ہے حضرت علی کلام اللہ تعالیٰ وجہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے مقام کے گھر بنانے سے درانے کے تو مستری سے کہا کہ دور جا کر بنانا یا جو کچھ ہوگا اس کی آواز سے حضرت کو کھٹ کھٹ کی آواز سے تکلیف پہنچے گی تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی کو بھی قرآن کی یہ آتے نہیں آتی تھی جو مولوی بے کا پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے یہ جو اڑتالی ری روایت میں نے پیش کی تھی عرابی والی وہ مدارک نے بھی نقل کیا ہے ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت والی جماعت اس سے استعمال کرتے آ رہے ہیں کے کام میں لکھا ہے حکایت المشہور تم یہ حکایت مشہور ہے نیلوی صاحب لکھتے ہیں کہ آلمگیری بڑی موت پر کتاب ہے پانچ سو علما نے مرتب کی ہے آلمگیری نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اب بھی وہاں جا کر حضرت سے اس اخبار کی درخواست کرنی چاہیے تو یہ پانچ سو علماء کی مفت کا کتاب جس کو نیلوی صاحب بہت اونچی کتاب مانتے ہیں اور انہوں نے جو یہ کہا کہ اس کا حکم باقی نہیں رہا یہ ایسا ہی ہے جیسے مرتدوں نے کہا تھا کہ زکات کا حکم حضرت کے زمانے میں اب باقی نہیں رہا تو بھی آیت کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے اس آیت کا حکم اللہ کے نبی کے زمانے تک بعد میں باقی نہیں رہا اب مولوی صاحب دیکھو اہل پر جماعت کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں حضرت مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ کے نام کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ حیات کے قائل نہیں ہے خبر میں حالانکہ انہوں نے مشکل فصل باندھی ہے یہ نیک میں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہے فرماتے ہیں حضرت رجے روایت ہے رسول اسم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں قداف المواحد یہ تکلیفی نہیں بلکہ ترجم کے لیے ہے اور اس سیاح سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کو ہر جگہ سے پکارنا جائز ہے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ کا نام اگر مولوی صاحب نے دھوکے کے لیے نہیں لیا تو انہیں اٹھ کر اعلان کر لینا چاہیے کہ مولانا نے جو عقیدہ حیات اپنی کتابوں میں درج کیا ہے میں ان پر ایمان رکھتا ہوں مولانا کے دستخط محنت پر بھی موجود ہیں مفتی خفات اللہ صاحب کے دستخط محنت پر بھی موجود ہیں لیکن مولوی سر محنت پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے اولا دیوبند کا نام یہ میں دھوکے کے لیے لے رہا ہے ورنہ اس کے بعد اور بات کچھ بھی نہیں اور یہ دیکھیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھا ہے تمام اہل سنت پر اجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں حضرات انبیاء کرام کی یہ برقی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ یہ حیات حصی اور جسمانی ہے اس لیے کہ روحانی اور مانوی حیات تو عام مومنی صاحب کا نبی ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے یونس صاحب کے استاد بھی ہے ان کی کتاب ہے اور اندازہ لگائیں استاد صاحب تو کہتے ہیں کہ اجماعی عقیدہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور مولوی صاحب گئے موقع آتے پڑھتے جا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یوم یوگا تو یا اوبا تو پڑھتے ہیں بھائی دیکھیے یہی ایپ زکری علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا اور زکری علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں اور شہیدوں کی حیات یہ مان چکا ہے اب جو وہاں یہ تعویل کرے گا پھر ہم بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے کیونکہ شہیدوں کی حیات تو قرآن میں منسوخ ہے موت کے بعد کرو پھر ہم مناظرہ مکمل نہ کرتے بہار نہیں کار کوئی کتاب کر جب شروع ہونا ہونا گیا جس کی تقریر کے بعد ختم ہوئی ہوگی وہی شروع کرے گا ہمارے آپ ہو رہی ہیں کرتا ہے مولوی امین صاحب جو لوگوں کے سامنے آپ عقیدہ بیان کیا کرتے ہیں آج ذرا آپ بالکل واضح طور پر بتا دیں کہ ہم پیاں علیہ السلام وسلام کے روج ہوتے ہیں وہ ان جسموں کے اندر آپ شامل مانتے ہیں یا جنت میں مانتے ہیں میں شروع سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں لیکن مولوی امین صاحب یہ ہمت نہیں کر سکے اب تک کہ وہ اپنا موقف متعین کر کے ہمیں بتا دیں ابتدا سے اب تک میرا مطالبہ ہے اور یہ میرا مطالبہ جاری رہے گا میں ان سے مطالبہ کروں گا اپنا ایک عقیدہ بتائیے آپ جو کہتے ہیں کہ روح کے اندر جسم کے اندر روح داخل ہے یہ عقیدہ ہے سب بتاؤ میں دلی پر بدوت کو مانتے ہیں سب بتاؤ اب مولوی صاحب اپنے اس عقیدے کے لیے کوئی فطی دلیل پورے خدا کے قرآن سے ایک آئے پیش نہ کر سکے بالکل بات دے نہ کوئی ایک حدیث جو ان کے عقیدے کی تعریف کرنے والی ہو نہ کسی صحابی کا قول پیش کر سکے اور جو اسلام صالحین کے اقوال انہوں نے پیش کیے میں نے بتایا کہ وہ ایسی حیات کے قائل وہ غلط ہے اس میں حیثم ابن تائی حیثم ابن عدی تائی راوی موجود ہے جس کو خود مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا حوالہ انہوں نے دیا تھا تفسیر بے نظیر کے اندر خود فرمایا کہ وہ قدار ہے یہ میرے پاس اسماع جان کی کتاب میزان ال اس کے اندر موجود ہے یہ جو ہے کار البخاری لہسا سب استقادی کہانا یکز یہ جھوٹ بولا کرتا تھا مولانا صاحب ایسے جھوٹے راویوں کی روایتیں ہم سے کیوں مناتے ہیں کوئی صحیح روایت پیش کریں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں آگے یہ فرمانے لگے کہ جی المحنت پہ یہ دستخط نہیں کرتا مولوی صاحب آپ بھی المحنت کی کوئی عبارت نہیں پیش کر رہے اور المحنت میں بھی آپ کا کتا بالکل واضح طور پہ موجود نہیں ہے وہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم بجائے کرام کیا مبارکہ ان کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں اور یہ جسم قیام کود کر کے نمازیں پڑھتے ہیں یہ المحنت کے اندر کوئی موجود نہیں آپ اللہ کپور علم رفیع سبی اللہ ہم بات کو ذرا بار بار چڑھ رہے ہیں بات سمجھیے میں کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اربا فی اجوا سے تیرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو خود تشریح فرمائی ہے جب صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا تو وہ تشریح یہ ہے کہ زندہ ہوتا ہے روح اربا ان کے روح جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ کوئی موجود نہیں ہے کہ جسم کے اندر روح داخل ہوتا ہے مولوی صاحب میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں صاف طور پہ ایک پرانے کریم کی آج کے بعد ان کا روح جسم کے اندر پھر داخل ہو جاتا ہے ایک حدیث پیش کر دے ہمیں کوئی ضد نہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ایک آج پیش کر دے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں صحابی کا پال پیش کر دے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی بھی آپ کی پچھ پڑھائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان میں سے کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے میں پہلے آیات پیش کر چکا ہوں بات باتوں غیر وغیرہ سب میں نے مفسرین کے حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ ہم بیا غیر انبیاء سب کے لیے ہے وہ جن پہ موت آ چکی ہے وہ فی الحال اموات ہیں اور جن پہ موت نہیں آئی جب موت آ جائے گی تو وہ بھی اموات بن جائیں گے اس کے ساتھ اور دلیل سنیے یہ پرانے کریم کی دوسری میں آج پیش کرتا ہوں یوم وسلام والے یوم بولے گا یوم اولے گا وہ یوما یمو تو وہ یوم یو بات اس یوم یوباس احیو کے تحت بھی مفترین کے رام یہی لگتے ہیں